اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید آج ہم جس موضوع کو کریدنے جا رہے ہیں وہ جدید دور کے ہر اس انسان کی زندگی کے بالکل مرکز سے جڑا ہوا ہے جو صبح اٹھ کر دفتر جاتا ہے اور رات کو تھک ہار کر گھر لوٹتا ہے جی بالکل اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا بنیادی محور بھی ہے ہاں تو ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کا ایک بہت ہی دلچسپ مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے ہم فکری سے ہمراہی تک اور ہم ان تحریر کو بہم مربوط کر کے ایک ساتھ پیش کر رہے ہیں صحیح اور مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری بھی تھا کیونکہ آج کل ہر دوسرا شخص اسی الجھن کا شکار ہے بالکل ایسا ہی ہے تو ہمارا آج کا مقصد یا یوں کہیے کہ اس جائزے کا مشن دراصل یہ سمجھنا ہے کہ انسان کس طرح اس موجودہ دور کی مادی خواہشات اپنے کریئر اور خاندانی زندگی کی جو ایک نا ختم ہونے والی کشمکش ہے اس کے بوجھ تلے دبے بغیر ایک متوازن زندگی گزار سکتا ہے اور متوازن زندگی گزارنا آج کے اس مشینی دور میں واقعی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے دفتر کے دباؤ اور ان رشتوں کی الجھنوں کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں اور یقین جانیے یہ گفتگو معلومات کا کوئی نیا بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ اس شور و غل میں ذہنی اور روحانی سکون حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ ثابت ہو سکتی ہے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان مضامین کی روشنی میں صرف سطح پر موجود مسائل کا رونا نہ روئیں بالکل ہمیں گہرائی میں جانا ہے جی ہم مصنف کے نقطہ نظر سے ان کی گہری جڑوں تک پہنچیں گے ہم یہ تجزیہ کریں گے کہ ان تمام الجھنوں کا الہی اور نفسیاتی حل کیا ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ سید جہانزیب آبدی کس طرح ہماری انفرادی زندگی کی چھوٹی پریشانیوں کو ایک بہت بڑے عالمی پس منظر کے ساتھ جوڑتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں آ, انسان کی مال و دولت اور دنیاوی آسائشوں سے محبت تو بالکل فطری سی بات ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں ہوں ہر کوئی یہی چاہتا ہے لیکن دیکھیں ان مضامین میں ایک بہت ہی زبردست اور روزمرہ کی مثال پیش کی گئی ہے جو سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیتی ہے فرض کریں ایک شخص ذہنی سکون اور آرام کے لیے ایک بہت بڑا اور شاندار گھر خریدتا ہے بڑا گھر یعنی بڑی ذمہ داری بالکل عملی طور پر ہوتا کیا ہے اس بڑے گھر کی صفائی اس کے لون کی دیکھ بھال سیکیورٹی سسٹم کے مسائل اور اس کی مرمت کا بوجھ انسان کا سارا وقت نچوڑ لیتا ہے سارا وقت اور ساری توانائی بھی ہاں مطلب اتوار کا جو دن آرام کے لیے تھا وہ چھت کی لیکیج ٹھیک کرانے یا پلمبر کے پیچھے بھاگنے میں گزر جاتا ہے جو چیز ہم نے سکون کے لیے خریدی تھی وہی تھکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے اور پھر انسان کے پاس عبادت علم کے حصول یا انسانیت کی خدمت جیسے اہم کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کون ہے وہ یہ ہے کہ کیسے انسان خالصتاً نفسیاتی سطح پر چیزوں کا مالک بننے کے بجائے ان کا غلام بن جاتا ہے غلام بن جاتا ہے بالکل یہ بڑی عجیب سی نفسیات ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیاوی اشیاء کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اشیاء ہماری ترجیحات ہمارے وقت اور ہماری سوچ کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں مصنف نے اس بات کو بہت کمال مہارت سے واضح کیا ہے یعنی جب ضرورت سے زیادہ خواہشات جنم لیتی ہیں تو انسان پھنس جاتا ہے جی انسان دنیاوی لذتوں کے ایک ایسے جال میں پھنس جاتا ہے جہاں اس کی روحانی ترقی مکمل طور پر رک جاتی ہے یہ ایک انتہائی باریک نفسیاتی غلامی ہے لیکن ذرا رکیے میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی کیا آگے بڑھنے کی لگن یا جسے ہم ایمبیشن کہتے ہیں کیا وہ کوئی بری بات ہے نہیں نہیں بری بات بالکل نہیں ہے تو پھر ہمارا معاشرہ تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک بڑے گھر یا بہتر گاڑی کے لیے جد و جہد کرنا ہی ترقی کا پہیہ چلاتا ہے ہم ایک صحت مند لگن اور اس نفسیاتی غلامی کے درمیان لکیر کیسے کھینچ سکتے ہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ماخوذ اس کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیتا ہے مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان غاروں میں جا کر بیٹھ جائے فرق صرف ترجیحات کا ہے ترجیحات کا فرق درست اسی تناظر میں قرآن پاک کی سورہ الکحف کی ایک آیت کا بہت ہی بروقت حوالہ دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی محض ایک زینت ہیں جبکہ باقی رہنے والے نیک اعمال رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں یعنی اصل چیز اعمال ہیں اور میرا خیال ہے اسی حوالے سے ماخذ میں امام علی کا وہ مشہور قول بھی پیش کیا گیا ہے نا جی بالکل وہ کال اس لکیر کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے یعنی مادی چیزیں ہماری خدمت کے لیے ہونی چاہیے ہم ان کی خدمت کے لیے مشین نہ بن جائیں بالکل اور امام زین و مابدین کے قول کی روشنی میں مصنف میانہ روی پر زور دیتے ہیں دنیاوی اشیاء کا مقصد زندگی کو آسان بنانا ہے اسے پیچیدہ کر کے انسان کا سارا وقت چھین لینا نہیں ہے یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم اس مادی دوڑ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی سے جوڑتے ہیں تو ایک اور ہی محاذ کھل جاتا ہے ہاں کیریئر کا محاذ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کریئر اور ذاتی زندگی کے درمیان تصادم ہے انسان اسی بڑے گھر یا اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اندھا دھند محنت کرتا ہے اور لامحلہ اس کا اثر اس کے رشتوں پر پڑتا ہے بہت گہرا اثر پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دفتر کی ٹینشن دسترخوان پر لے آتے ہیں اور دوسری طرف اگر گھر میں جھگڑے چل رہے ہوں تو وہ دفتر میں کام کی کوالٹی کو تباہ کر دیتے ہیں اور اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو توازن کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پہلو کو مکمل طور پر قربان کر دیں مصنف کے مطابق باؤنڈریز کا تعین کرنا ناگزیر ہے باؤنڈریز یعنی حدود مقرر کرنا جی حدود ان مضامین میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر ذاتی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آپ کی پیشہ ورانہ کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ خوشی بالکل کھوکھلی اور عارضی ہوتی ہے کھوکھلی خوشی صحیح کہا آپ نے اگر کوئی شخص کام کی قیمت پر خاندانی سکون کو داؤ پر لگا دے تو وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ بلاخر انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں بالکل لیکن ایک سوال جو فوراً میرے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ توازن قائم کرنا اتنا مشکل کیوں ہے آپ ہم اپنے رشتے داروں دوستوں اور دفتری ساتھیوں کے ساتھ ہر وقت اتنے مسائل کا شکار کیوں رہتے ہیں یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے ماخذ میں ایک بہت ہی سخت لیکن حقیقت پسندانہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے کولہو کا بیل یعنی انسان ایک ایسی مشینی زندگی میں پھنس کر رہ گیا ہے جہاں اس کی آنکھوں پر پٹیاں بندی ہیں اور وہ صبح سے شام تک بس ایک دائرے میں چکر کاٹ رہا ہے یہ سوچ کر کہ وہ بہت سفر کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صرف کسی اور کے لیے تیل نکال رہا ہے بالکل تو اس کی وجہ کیا ہے اس مقام پر مصنف ایک انتہائی گہرا اور سچ کہوں تو ایک قدر مختلف اور انقلابی تجزیہ پیش کرتے ہیں اور ہمیں یہاں سامین کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف مصنف کے پیش کردہ نظریات کا ہی غیر جانب بارانہ جائزہ لے رہے ہیں ہم کسی سیاسی موقع کی تائید نہیں کر رہے جی بالکل ہمارا کام صرف ماخذ میں موجود خیالات کو ایمانداری سے پیش کرنا ہے تو مصنف کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ان مضامین کے مطابق ان تمام گھریلو معاشرتی اور دفتری مسائل کی سب سے بڑی وجہ صرف ہمارے انفرادی رویے نہیں ہیں بلکہ دنیا پر مسلط ایک کرپٹ سیاسی اور معاشی سسٹم ہے مصنف کا ماننا ہے کہ جب تک یہ ناقص و کرپٹ نظام عالمی سطح پر حاکم ہے اس وقت تک ہماری آئلی اور خاندانی زندگیاں بھی مکمل طور پر اطمینان بخش نہیں ہو سکتیں رکیے یہ بات تھوڑی سی ہضم کرنا مشکل لگ رہی ہے مطلب مصنف نے ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے اگر میاں بیوی کے درمیان رات کے کھانے پر جھگڑا ہو رہا ہے یا کسی کا اپنے بھائی سے جائیداد پر تنازع ہے تو اس کا تعلق براہ راست ایک عالمی کرپٹ سیاسی اور معاشی نظام سے کیسے ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑتی کیسے ہیں یہ واقعی الجھن پیدا کرنے والا نقطہ لگ سکتا ہے لیکن مصنف دراصل اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یعنی معاشی اور سماجی دباؤ کے نچلی سطح تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں اسے یوں سمجھیے کہ جب ایک عالمی معاشی نظام عدم مساوات پر مبنی ہو جہاں مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہو کارپوریٹ کلچر انسانوں کو نچوڑ رہا ہو جی بالکل اور ہر شخص کو زندہ رہنے کے لیے دگنی محنت کرنی پڑ رہی ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک مسلسل معاشی اور نفسیاتی دباؤ جسے معاشی پریشانی کہتے ہیں یہ دباؤ انسان کو چڑچڑا بنا دیتا ہے او اچھا یعنی دفتر کا مینیجر بھی اسی دباؤ کا شکار ہے جی وہ دباؤ جو اپنے ماتحت پر نکالتا ہے اور وہ ماتحت تھکا ہارا گھر آ کر بات بات پر الجھتا ہے تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان کی تلخیاں دراصل اس بڑے ظالمانہ اور غیر فطری نظام کی ہی پیدا کردہ ہیں جس نے انسان سے اس کا سکون چھین لیا ہے او تو گویا ہمارے روزمرہ کے جھگڑے دراصل اس دباؤ کا نتیجہ ہیں جو ایک ناقص نظام ہم پر ڈال رہا ہے یہ تو واقعی ایک بالکل نیا زاویہ نگاہ ہے جی ہاں یہ ایک بہت وسیع تصویر ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان مضامین میں برداشت اور دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنے پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ سامنے والا بھی اسی دباؤ میں پس رہا ہے تو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے ماخذ میں نہج البلاغا کے ایک خط کا بڑا شاندار حوالہ دیا گیا جس میں لوگوں کی کمزوریوں کی پردہ پوشی کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی طرف سے کینے کی ہر گرا کھول دو اور دشمنی کی ہر رسی کو کاٹ دو بالکل ایسا ہی ہے اور اس برداشت کی بنیاد بھی یہی سوچ ہے کہ جب پورا عالمی معاشرہ ہی اپنے قدرتی اور منصفانہ نظام سے ہٹا ہوا ہے تو انسانوں سے غلطیاں تو ہوں گی ظاہر ہے ہر انسان کامل تو نہیں ہوتا معصوم تو صرف وہی ہستیاں ہیں جو خدا کی طرف سے منتخب ہیں اسی لیے سورہ نجم کی ایک آیت کا بہت خوبصورت حوالہ موجود ہے کہ انسان خود کو بہت پاکیزہ حقدار اور صحیح نہ سمجھے ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے جب انسان خود کو پارسا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے اور یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ دوسرا شخص بھی اسی چکی میں پس رہا ہے تو معاشرے میں برداشت جنم لیتی ہے لیکن پھر تو بڑی عجیب سی بے بسی کا احساس ہوتا ہے نا اگر دنیا اتنی ہی نامکمل ہے ہر طرف ایک ظالمانہ معاشی و معاشرتی نظام مسلط ہے اور ہمیں کوئی پرفیکٹ آؤٹ کم مل ہی نہیں سکتا تو پھر انسان کو آخر کرنا کیا چاہیے یہ سوال بہت اہم ہے کیا بس یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے اور یہ سوچ کر ہر ظلم سہتے رہنا چاہیے کہ سسٹم ہی خراب ہے اس ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان مضامین کا سب سے مرکزی اور کلیدی فلسفہ کھل کر سامنے آتا ہے میں بھی یہی جاننا چاہ رہی تھی ماخذ بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ دنیا کسی پرفیکٹ نتیجے یا آرام گاہ کے طور پر بنائی ہی نہیں گئی یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے مشکلات مصائب اور پریشانیاں اس دنیا کے ڈیزائن میں شامل ہیں یہ اس کا بلٹ ان فیچر ہے بلٹ ان فیچر جی یعنی یہ پہلے سے طے شدہ ہے جی مقصد یہ ہے کہ خدا انسان کی خالصیت کو ابھار سکے اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ماخذ میں متعدد قرآن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ خدا ضرور بے ضرور خوف بھوک اور جان و مال کے نقصان سے آزمائے گا اور بشارت ان کے لیے ہے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا صرف خاموشی سے بیٹھنا ہے یہاں مصنف نے صبر کی ایک بہت متحرک اور فعال تعریف کی ہے ان کے مطابق صبر محض خاموشی سے ظلم سہنے یا قسمت کا رونا رونے کا نام نہیں ہے تو پھر کیا ہے مضامین میں دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ رونے دھونے والے اور ہر وقت شکوا کرنے والے لوگوں کے لیے ترقی کی کوئی جگہ نہیں ہے جنت کوئی ایسی چیز نہیں جو آرام دہ اے سی کمروں میں نرم بستروں پر لیٹ کر مل جائے ہاں جنت تو ارک ریزی شدید محنت اور شعوری جد و جہد کے بعد ملتی ہے بالکل تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ جد و جہد کس چیز کے لیے ہونی چاہیے اگر مادی ترقی کے لیے نہیں تو پھر کس لیے یہاں مصنف کے خیالات واقعی گہری سوچ کا تقاضا کرتے ہیں جی وہ بہت گہری بات کرتے ہیں ان مضامین کے مطابق اصل ہدف اس موجودہ کرپٹ اور ظالمانہ نظام کو ہٹا کر ایک اعلیٰ الہی نظام سے بدلنے کی کوشش ہونی چاہیے ماخذ میں اس کرپٹ نظام کے لیے تاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور الہی نظام کو نظام امامت کا نام دیا گیا میں چاہوں گی کہ ہم ان دونوں اصطلاحات کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھ لیں یہ بہت ضروری ہے تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہے ضرور اگر ہم اسے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھیں تو تاغوت کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز طاقت یا نظام جو اپنی مقررہ حد سے تجاوز کر جائے یا جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے یعنی وہ نظام جو استحصال کرے بالکل آج کے جدید دور میں مصنف کے نزدیک وہ نظام جو انسانوں کو مادی لالچ طاقت کی ہوس اور ایک دوسرے کے استحصال کی طرف دھکیلتا ہے وہ تاغوت ہے اور نظام امامت کیا ہے دوسری طرف نظام امامت سے مراد ایک ایسا الہی اور عادلانہ نظام قیادت ہے جو انسانوں کی روحانی اور مادی دونوں طرح کی فلاح پر مبنی ہو مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ اس اعلیٰ اور بڑے ہدف کے بغیر کی گئی زندگی کی ہر جدوجہد معنی ہے بے معنی ہے اگر انسان کا ہدف صرف دنیاوی آسائشیں اکٹھی کرنا ہے تو وہ ہمیشہ ٹینشن اسٹریس اور ڈپریشن ہی کا شکار رہے گا کیونکہ مادی خواہشات کا کوئی اختتام نہیں ہے اور یہاں مصنف ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہیں جو کافی چونکا دینے والی بات ہے مضامین اس حد تک جاتے ہیں کہ اس الہی نظام یعنی قیام امامت کی جدوجہد کے بغیر انسان کی تمام انفرادی عبادات جیسے نماز روزہ حج بھی ابس اور بیکار ہے یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتی ہے بالکل اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ایک ڈوبتے ہوئے جہاز پر کھڑا ورزش کر رہا ہو تاکہ اس کی صحت اچھی رہے لیکن وہ اس جہاز کے سوراخ کو بند کرنے یا اسے صحیح سمت پہ مڑنے کی کوئی فکر نہ کرے بہت خوبصورت مثال دی آپ نے امام معصوم کے قول کے حوالے سے یہ بات پیش کی گئی ہے کہ وہ عبادات انسان کے منہ پر دے ماری جائیں گی اگر ان کے پیچھے ایک بڑے الہی نظام کے قیام اور انسانیت کی مجموعی فلاح کی سوچ نہ ہو لہٰذا انسان کو اپنی ذات کے خول سے نکلنا ہوگا بالکل درست اور جب انسان کی زندگی کو ایک اتنا بڑا مقصد مل جاتا ہے تو پھر دفتر کی سیاست کسی دوست کا تانا یا رشتہ داروں کی ناانصافیاں بہت چھوٹی اور بے وقت لگنے لگتی ہیں انسان ان پر اپنی توانائی ضائع نہیں کرتا نفسیاتی امراض اور ڈپریشن کی بنیادی وجہ ہی اس بے مقصد دوڑ کو قرار دیا گیا ہے مصنف کے نزدیک جب آپ ایک عظیم الہی جد و جہد کا حصہ بن جاتے ہیں تو چھوٹی موٹی تکلیف آپ کو توڑتی نہیں ہے بلکہ مزید مضبوط کرتی ہیں تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے اگر ہم سید جہاں زیب آبدی کے مضامین ہم فکری سے ہم راہی تک پر مبنی آج کی اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کو سمیٹیں تو نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو مادی اشیاء کا مالک بننا چاہیے ان کا غلام نہیں جی اپنی ترجیحات درست رکھنی چاہیے ایک بڑے گھر یا بڑی گاڑی کے پیچھے اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ سکون ہی چھن جائے اپنی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں واضح حدود کا تعین کریں تاکہ کام کا بوجھ رشتوں کو نہ کچلے اور درگزر کرنا سیکھیں بالکل جب بھی ہم معاشرتی رویوں یا گھریلو الجھنوں کی وجہ سے تکلیف میں ہوں تو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہر شخص دراصل ایک غیر منصفانہ عالمی نظام کے دباؤ تلے کام کر رہا ہے اور ہماری زندگی کی توانائیاں ہماری جد و جہد اور ہماری عبادات کا حتمی ہدف اسی ناقص نظام کو ایک الہی نظام یعنی نظام امامت سے بدلنے کی کوشش ہونا چاہیے آخر میں ماخذ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی دعا کو اپنایا ہے جی ہاں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما آمین یہ مضامین واقعی ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی کو ایک عظیم تر اور الہی مقصد سے جوڑ لیتا ہے تو اس کے اندر اس دنیا کی کٹھن مسافت کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور استقامت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں ایک آخری غور طلب بات چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر شاید ہم نے براہ راست بات نہیں کی لیکن یہ ان تمام مضامین کے بین و سطور میں موجود ہے جی فرمائیں ذرا سوچیے ہم سب اس جدید دور کی تھکاوٹ دباؤ اور لوگوں کی تلخیوں کو برا سمجھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ختم ہو جائے لیکن کیا ہو اگر ہماری روزمرہ کی یہ شدید جھنجھلاہٹ اور یہ ناقابل برداشت دباؤ دراصل کوئی سانحہ نہ ہو یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے کیا ہو اگر یہ شدید رگڑ اور تناؤ بالکل وہی محرک ہو جس کی انسانیت کو ضرورت تھی تاکہ وہ اس مادی اور کرپٹ نظام کی حقیقت سے بیدار ہو سکے شاید حالات کا اس حد تک خراب ہونا اور انسان کا اس قدر بے سکون ہونا ضروری تھا تاکہ ہم اس دھوکے کی دنیا میں آرام دہ ہونا چھوڑ دیں اور بلاخر اس الہی اور عادلانہ نظام کی پکار بلند کرنے پر مجبور ہو جائیں بالکل کیا اس سوچ کے ساتھ کل صبح اٹھنے سے ہمارے دکھنے کا انداز نہیں بدل جائے گا یہ واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا اور طاقتور زاویہ ہے اس نظر سے دیکھا جائے تو ہر تکلیف ایک بیداری کا پیغام لگتا ہے آج کی اس فکر انگیز نشست میں شامل ہونے کا بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس تفصیلی جائزے نے ذہنوں میں کئی نئے دریچے کھولے ہوں گے اور زندگی کی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے کا موقع دیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ خدا حافظ